اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر ناؤ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں